بسم اللہ الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم میرے محترم مجاہد ساتھیوں اور بھائیو بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو چالیس ہجری ماہ شوال کی ستائیسویں تاریخ ہے دو ہزار انیس ماہ جون کی اکتیسویں تاریخ ہے اللہ تعالی ہمارے تمام ساتھیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو خصوصاً ہمارے چینل میں دروس کو پابندی کے ساتھ سننے والوں پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمت نازل ہوں اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں پر تمام بھائیوں پر تمام مسلمانوں پر خصوصی رحمت نازل فرمائے کئی عرصے سے سوال جواب کی نشست کے بارے میں سوچتا رہا ہوں چونکہ ہم اکثر سفر میں رہتے ہیں اور یہاں کے جو اسفار ہیں وہ تیاروں یا سیاروں میں نہیں بلکہ پیدل باپیادہ سفر وغیرہ ہوتے ہیں سوچتا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کروں پھر درمیان میں منقطع ہو جائے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالی پر توکل کرتے ہوئے یہ سلسلہ آج شروع کرتے ہیں ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے دو سوال ہیں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں مقبوضہ کشمیر میں رہتا ہوں جہاں لوگ آزادی کے خواب کب سے دیکھ رہے ہیں لیکن تاغوت نے لوگوں کو دھوکے میں رکھا اور ایسی محنت کی کہ لوگوں کے لیے باضابطہ آزادی کے راستے بھی رکھے آزادی کو ڈھونڈنے کے لیے جھوٹے سیاسی پلیٹ فارم بھی رکھے ساتھ میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مدد سے لوگوں کے ذہن میں ایک باضابطہ آسان شکل ڈال دی جو کہ جھوٹی ہے لیکن لوگوں نے اس راستے کو مان لیا جبکہ حق کے راستے میں اتنا بھروسہ نہیں اس میں لوگوں کی اتنی زیادہ خطا بھی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو پاکستانی ایجنسیوں نے بے خبر رکھا جس کی وجہ سے لوگ جہاد میں بھی پیچھے رہے اب دوسری تنظیم کا آغاز ہوا جو ایجنسیوں سے پاک لیکن نہ ان کے پاس اسلحہ نہ ان کی بنیاد کا پتہ اس حالت میں کریں تو کیا کریں اس کے لیے رائے کچھ لوگوں سے مانگی تھی لیکن ابھی کچھ جواب نہ ملا یہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے بھائی ہیں ان کا یہ سوال جو ہے آج کل تمام مقبوضہ علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ تواغیت نے بہت ہی طریقے سے اور دھوکے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے لیکن اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں خاص طور پر میں اپنے ان بھائی صاحب سے مخاطب ہوں کہ کفار نے تو اپنی کوششیں کی ہیں اور کفار کی ایجنسیوں نے بھی کی ہیں اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین ان کی ان تمام کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں اگرچہ کچھ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے اور جو مکار لوگ ہیں ان کی تدبیریں ناکام ہوتی ہیں ولا ولاحی قلمک رسی اللہ بہلی اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں بھی مجاہدین کو اٹھایا ہے بیدار کیا ہے اور مجاہدین جو ہیں اپنے راستے کو اختیار کیے لوگوں کی ملامتوں اور تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں مگن ہیں تو میرے بھائی آپ کے خیال میں جو تنظیم ایجنسیوں سے پاک ہے ان کے پاس اسلحہ نہ ہو تو کیا ہوا رہی بات ان کی بنیاد کی تو بنیاد تو اسلام ہی ہے انشاءاللہ کسی تنظیم کے بارے میں خاص کچھ کہنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے لیکن میری جو گزارش ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ جہاد کشمیر کے لیے دعوت و جہاد کا راستہ اختیار فرمائیں جو کہ الحمد حق پرست تنظیموں کا راستہ ہے ڈیموکریسوں کا یا قو متحدہ کی قراردادوں کا اور ان سے امیدیں رکھنا یہ ہمارا راستہ نہیں ہے الحمد بس جو تنظیم بھی دعوت و جہاد کے راستے کو اختیار کرتی ہے آپ ایسی ہر تنظیم کی مدد کریں ان کے انصار بنیں ان کے ساتھ تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یعنی آپ کے سوال میں مجھے کچھ نا امیدی سی نظر آتی ہے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے نتائج کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور مصروف کار رہنا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر دیکھا جائے تو تاغوت اور کفریہ نظام سے آزاد ہونے کے راستے تب ہی نظر میں آتے ہیں جب حکومت تاغوت اور کفر کا نظام کسی طرح چھین کر نفاذ شریعت کے لیے لڑے جب معاشی سماجی اخلاقی تمام نصاب اسلام کے سپرد ہو لیکن وقت گواہ بھی ہے کہ یہ سب فرد یا تنظیموں کے بس کی بات نہیں اب جب اب مظاہروں ہڑتالوں قراردادوں کے حامی بنے تو یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اب تو پارلیمنٹ یا الیکشن سے کوئی چاہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو تو یہ بھی حرام ہے تو کون سا راستہ بچا ہے کہ شریعت نافذ ہو اور کیسے ایک مسلمان فرد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ راستہ ہے جس کی وجہ سے شریعت کے نفاذ ممکن ہوگا میرے بھائی جیسے کہ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ہمارے پاس راستہ موجود ہے وہ راستہ دعوت و جہاد کا ہے کتاب و سنت کے طریقے کے مطابق ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے سو سنار کی اور ایک لوہار کی ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے آپ نے بجا فرمایا کہ مظاہروں ہڑتالوں اور قراردادوں کے ذریعے کام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اور پارلیمنٹ الیکشن وغیرہ بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے یقیناً آپ نے صحیح فرمایا کون سا راستہ بچا ہے بھائی شریعت نافذ کرنے کا راستہ ہمارے سامنے موجود ہے الحمد للہ وہ دعوت و جہاد کا راستہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے بعد جو اتنی بڑی اسلامی عمارت قائم ہوئی افغانستان میں انہوں نے مسلسل جد وجہد جہد کی اور جہاد کیا اور الحمد انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کی تو ہم بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہترین نمونہ اور بہترین مثالیں موجود ہیں ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں دعوت و جہاد کے ذریعے کتاب و سنت کے مطابق اپنے جہاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ وصحبہ اجمعین سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك